دونوں ہی نی عرض کی اے رب ہمارے ہم نے اپنا اب بارہ کیا تو اگر تاو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے